اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باننے والے ہو حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے